الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ السلام و سلام یا رسول اللہ ویلا علی کا وصحاب قیا حبیب اللہ والسلام و سلام نبی اللہ علی کا وصحاب یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں واہ کتنا پیارا منظر ہے پودے اور بادل بھی ہیں مبارک ہے بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے آٹھ چلے جی دیکھتے ہیں پہلے چھوٹا دائرہ پھر گلائی میں نیچے لے کر آئیے اور پھر مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب تیسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے اور اب الٹی آنکھ میں سرما لگانا ہے ایک مرتبہ پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور آپ اس کی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے پھر سلائی کو سرما دانی ویڈیو گیم کھیل کود کے تماشے آج آپ کا سبق ہے غین غین کو غور سے دیکھیے جی یہ غین ہے آپ نے غین کو غور سے دیکھا اب دیکھتے ہیں کیا آپ کو غین کی پہچان ہوئی پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے گاڑی کچھ سامان لے کے جا رہی ہے ایک پیارا سا گھر دیکھو دیکھو پنکھا چل رہا ہے آسمان اور بادل ایک کس چیز کی آواز آ رہی ہے ریل گاڑی کی جی ہاں یہ ریل گاڑی آ گئی ہے بتائیے جی یہ ریل گاڑی کے ڈبے کے اوپر غین ہے جی نہیں یہ نہیں اور کون سا حرف آیا ہے یہ تو جیم ہے اور جیم سے جبل بھی آتا ہے جی اور کون سا حرف آیا ہے زا اور زا سے زمزم شریف بھی آتا گئی نہ گیا ہے ہمارا آج کا سبق ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا آمین دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام کرسی طوطا آ گیا ہے دار کا بستہ بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی یعنی جی نہیں ذرا ذہن پر زور دیں جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا جی ہاں اور غین سے آتا ہے غار ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ تیسرا مرحلہ پیارے ملانی منو اور ملانی منو اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف غین سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں غین سے غار غین سے غار غین سے غزال یعنی ہرن غین سے غزال یعنی ہرن غین سے غراب یعنی کوا غین سے غراب یعنی کوا اب جانتے ہیں اردو میں غین سے غبارہ غین سے غبارہ غین سے غبار غین سے غبار ماشاء اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرات پیارے ملنی منو اور ملنی منیو ابھی آپ کو اسکرین پر ایک مقدس غار نظر آ رہا ہے اور اس غار کا نام ہے غار ہیرا اب آپ بتائیے یہ کون سا غار ہے غار اب اس غار ہیرا کی تصویر کو اس چھوٹی فریم میں رکھتے ہیں اب آپ کو اسکرین پر اسی طرح کی تصویر نظر آئے گی اور اب ہم نے لفظ غار شیرا میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام ہرا پیلا نارنجی نیلا لال کالا بتائیے لفظ غار ہیرا میں کون سا رنگ بھرنا ہے لال کیا اب دونوں تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں جی ہاں جی ہاں اور یاد ہے نا غین سے آتا ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ ہوں خیرہ چھوٹا پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی آپ کو تو غین کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں غین کو لکھنے کا طریقہ پہلے آدھا چھوٹا دائرہ بنائیے پھر گلائی میں نیچے لے کر آئیے اور پھر تھوڑا سا اوپر اور اس کے اوپر ایک نقطہ اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پہلے آدھا چھوٹا دائرہ پھر گلائی میں نیچے لے کر آئیے اور پھر تھوڑا سا اوپر اس کے اوپر ایک رکھتا اب ہماری مدنی منی بتائیں گی پہلے چھوٹا سا آدھا دائرہ بنائیے کو نیچے لے کر آئیے پھر تھوڑا سا اوپر لے کر جائیے اس کے اوپر ایک نقطہ اور یہ ہو گیا وہی ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ خیرات اردو میں کار انگلش میں کیف اور عربی میں کہاف کہتے ہیں کچھ کہار ایسے بھی ہیں جن کو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بال مسلم سے خاص نسبت ہے جیسے گائے سور اور یہ دونوں مقدس کار مکہ شریف میں ہے گائے سور کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ بائی وآلہ وسلم کے اکبر پیارے غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے بعد تین راتیں اس سارے سہار میں رہے خوب چومے ہیں قدم سورو حیران مہا کے مہا کے پیارے پیارے دونوں گاروں کو سنا گائے یہ مقدس گار تبلا رخ ہے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وہی اسی گار میں اتری یہ گار مبارک جبل ہیرا پر ہے اس مبارک پہاڑ کو جبل نور ہی کہتے ہیں گار ہیرا گائے سہار سے افضل ہے کیونکہ گائے سہار نے تین دن تک پیارے آپ کا علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے جبکہ گارے ہیرا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بار برکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا ہے قسمت سور و کی ہے چاہتے ہیں دل میں گہرا ہم پیارے مدنی منو اور مدنی من آج ہم نے آپ کو ہر غی کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر فا کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ